في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامین کرام حضرت شایا ابن امسیہ علیہ السلاۃ وسلام کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور سردار اور بطور نبی اور رسول خاص طور سے جو مبوس فرمایا پیغمبر وہ سیدنا یعقوب علا نبی علیہ السلاۃ وسلام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے پوتے ہیں یوسف علیہ السلاۃ وسلام کے والد ہیں اور سیدنا اسحاق علیہ سلاۃ وسلام کے آپ صاحبزادے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت عجیب اور غریب امتحانات سے آپ کو گزارا وہ اتنا بہترین واقعہ اور اتنا زبردست واقعہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نام کی ایک صورت کلام پاک کے اندر نازل فرما دی سورہ یوسف اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے کو خود ڈگری دی اور بتایا نہنو قصصنا علیہ کا احسن القصی بما اوحینا علیہ کا حاضل قرآن کہ ہم نے جو قصے اور واقعات کلام پاک کے اندر بیان کیے ہیں ان میں سب سے بہترین واقعہ حضرت یوسف علیہ سلاط وسلام کا ہے اور اس واقعے کے اندر حضرت یعقوب علیہ صلاط وسلام جس امتحان سے گزرے جس مرحلے سے گزرے آپ نے کئی مرتبہ وہ واقعہ ملاحظہ کیا ہوگا بہرحال فلسطین کی سرزمین میں آپ مقیم تھے اور بنو اسرائیل کی نگہداشت کر رہے تھے اصل اسرائیل جس قوم کو کہا جاتا ہے وہ حضرت یعقوب علیہ سلاط وسلام ہی کی قوم ہے یہ آج فلسطین میں جو اسرائیل قوم ہے اس کا حضرت یعقوب علیہ سلاط وسلام سے کچھ لینا دینا نہیں یہ یہودی ظالم غاصب اسلام اور مسلمانوں کے دشمن اور یہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہیں اصل جو اسرائیل ہیں وہ یعقوب علیہ سلاط وسلام کی نسل اور یعقوب علیہ سلا وسلام کے قوم کو کہا جاتا ہے چونکہ آسمانی کتابوں میں ان کے مناقب ہیں فضائل ہیں خصوصیات ہیں اس لیے یہ اسرائیلی قوم جو امریکہ کی ایجنٹ ہے مسلمانوں کے دشمن ہے یہ اپنے آپ کو اسرائیل کے نام سے اتنا مشہور کیا اتنا مشہور کیا کہ صحیح معنوں کے اندر جو یعقوب علیہ ہی وسلام کی نسل اور آپ کی اولاد اور آپ کی قوم اسرائیل ہے اس کو مسلمان جانتے ہی نہیں جیسے ہندوستان کے اندر دنیا میں اسلام کے ماننے والوں کے فرقے اتنے ہیں جتنے درخت کے پتے بھی نہیں ہیں ہر گلی کوچے میں ہر گاؤں میں قریے میں شہر میں ایک مسلمانوں کا فرقہ ہے باطنی فرقہ ظاہری فرقہ دل کی نماز کا فرقہ خیالات کا فرقہ زنی فرقہ پتے کم ہیں درخت کے لیکن اقرب السنہ یعنی سنت سے قرآن سے جو قریب فرقہ ہے جو مسلک کے اعتدال ہے معتدل مسلک جس میں چھوٹ بھی نہیں اور تشدد بھی نہیں سختی بھی نہیں یقینی طور پر قسمیہ طور پر حلفیہ طور پر کہا جا سکتا ہے وہ الحمد للہ سن الحمد للہ وہ مسلک مشرف دار لوم دیوبند ہے یہ سنت اور قرآن اور مزاج نبوت اور مزاج صحابہ کے جتنا اقرب ہے دنیا کے اندر اور کوئی فرقہ نہیں ہے سب کے پاس اپنی دلیلیں ہیں سب کے پاس اپنے حوالے ہیں لیکن دلیل وہ جسے اللہ بھی مانے اللہ کا نبی بھی مانے اور دلیل وہ جو قیامت کے دن چل بھی سکے لیکن دارلوم دیومن مدرسے کو اہل سنت والجماعت دارلوم دیومن نہ لکھا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے دارلوم دیومن کی شاخیں پورے عالم میں مکہ مکرمہ میں مدینہ طیبہ میں مصر میں تیونس میں شام میں لبنان میں جنگلوں میں وادیوں میں ساحلوں میں جزیروں میں اتنے ہیں کہ گویا آسمان کے وہ ستارے ہیں لیکن یہ مدرسے اپنے آگے پیچھے جامعہ رشیدیہ اہل سنت والجماعت ندوت العلماء مسلک دارلوم دیوبند سے ہم آہنگ مدرسہ ہے کبھی آپ نے سنا ندوت العلماء اہل سنت والجماعت اور یہ جو مظاہر ہے مظاہر العلوم سہارنپور کا جہاں شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب نبر اللہ مرقدہ خدمات انجام دیتے تھے ہجرت تک فضائل اعمال کو جہاں مرتب آپ نے فرمایا اب یہ نہیں کہا جائے گا اہل سنت والجماعت مظاہر العلوم لیکن ایک طبقہ جو سنت سے دور ہے قرآن سے دور ہے مزاج نبوت اور مزاج اولیاء سے دور ہے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے ایک نورانی قیدے کے چار ورق بھی اس مدرسے میں پڑھائے جاتے ہیں مرکز اہل سنت وال جماعت یہ اہل سنت وال جماعت کا مرکز ہے یہ جو کر رہے ہیں نام نہیں لے رہے ہیں جو اسرائیل ہیں وہ نام نہیں لے رہے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور وہ اس امت میں آ کر آحا کے طور طریقے اور سنتوں کو اپنا چکے ہیں اور یہ اسرائیل نام نہاد امریکہ کی ناجائز اولاد جیسے کہ اہل سنت والجماعت جہاں یہ ٹائٹ ہم ہیں اہل سنت والجماعت آپ ہیں اہل سنت والجماعت تبلیغی جماعت ہے اہل سنت والجماعت دیوبندی ہے اہل سنت والجماعت مظاہری ہے اہل سنت والجماعت ندوی ہے اہل سنت والجماعت اور ان کی جو لاکھوں شاخیں ہیں اہل سنت والجماعت کبھی نہیں کہتے ایک جھوپڑی میں چار بچوں کو وضو کی دعا بیت الخلا کی دعا بتا کر مرکز اہل سنت والجماعت تو جہاں یہ نام آتا ہے سمجھ لیجئے گا کہ گھوٹالا ہے اسرائیل جہاں نام آیا سمجھیے گا کہ یہ گھوٹالا ہے یہ وہ اسرائیل نہیں کہ جس پر اللہ نے من و سلوا کو نازل کیا تھا یہ وہ آپ کے بغل میں دیکھے سورا وہ یہ وہ اسرائیل نہیں جس کا تس ارے بھائی منڈی اوپر اٹھا جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے نام سے بنو اسرائیل ذکر فرمایا خام خاں نام لے کر ظلم کر کر تشدد کر کر ساری دنیا کو یہ بے وقوف بنا رہا ہے حضرت یعقوب علیہ سلاط وسلام کی نسل اور ان کی قوم جو صحیح معنوں میں اسرائیل ہے مجاہدین ہیں وہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر اپنی جان کو اپنے مال کو کبھی فلسطین کے اندر کبھی عراق کے اندر کبھی افغانستان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے ان کو مقرب بنایا تھا آج بھی وہ اللہ کے قربت کا کام کر رہے ہیں اللہ کی نزدیکی کا وہ کام کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ ہی وسلام فلسطین کی سرزمین کے اندر جب دعوت و تبلیغ کا کام زوروں سے شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی دین کا کام کرے حق کا کام کرے تو پیغمبروں کی سنت ہجرت تو اس کو کرنی ہی پڑے گی محلہ چھوڑنا پڑے گا گاؤں چھوڑنا پڑے گا گلی چھوڑنی پڑے گی مکان چھوڑنا پڑے گا کچھ تو اسے کرنا پڑے گا مخالفتیں بھی نہیں سب لوگ اس کی واہ واہ کر رہے ہیں دعوتیں دے رہے ہیں خوش بھی ہیں اس کا مطلب یہ کہ ڈنکی کی چوٹ سے اس نے دین کے جھنڈے کو بلند نہیں کیا ہے جیسے معذم حیال حیال الفلاح کہہ دیتا ہے اور تنخواہ پا لیتا ہے تو اس میں حیال حیال الفلاح کی طرح اس نے دین کا دعوت و تبلیغ کا کام کر لیا ہے دل کی گہرائی سے آقا کی سچی عقیدت کے ساتھ سچے جذبے کے ساتھ اگر وہ کام کرے گا آقا نے ملک چھوڑا اس کو ملک چھوڑنا پڑے گا گلی چھوڑنی پڑے گی سماج چھوڑنا پڑے گا سوسائٹی چھوڑنی پڑے گی حالات اس کے مخالف ہو جائیں گے گالیاں دیے جائیں گے مجنون کہا جائے گا پاگل کہا جائے گا اور جب تک یہ نہ کہا جائے اس وقت تک یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ابھی حق کا علم بلند نہیں کیا ہے وہ کوئی چندی لٹکا کر خامخا اپنے آپ کو حق کا علم بردار سمجھ رہا ہے فلسطین سے ہجرت کر کر اتنی تکلیف دی اتنی تکلیف دی کہ آپ ایک دوسرے علاقے میں تشریف لے گئے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے لیے وہاں ان کے ماموں تھے ان کے ماموں کی دو لڑکیاں تھیں اس زمانے کے اندر دو سگی بہنوں سے بیوی سے اور سالی سے نکاح کرنا جائز تھا انہوں نے اپنی جو ہے ماموں کی دو صاحب دادیوں سے نکاح کیا پچھلے پیغمبروں کی جو سنت ہے اس امت کے لیے دلیل نہیں ہے آج جو لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ والے وسلام جب مصر کے تخت پر تخت نشین ہو گئے آپ کے ابا نے بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا یہ پیغمبر ہیں لیکن یہ پچھلی امتیں ہیں عرب کا سکہ یا نہیں چلتا عرب کا قانون یا نہیں چلتا وہاں رائٹ سائڈ ڈرائیونگ کی جاتی ہے یہاں رائٹ سائڈ ڈرائیونگ کوئی کرے گا چالیس قدم سے پہلے اس کا جنازہ تیار رکھنا پڑے گا ہر ملک کا قانون ہر پیغمبر کے طور طریقے الگ ہیں یہ جو لوگ آج کہتے ہیں ولیوں کی درگاہوں میں جا کر سجدہ کر کر جو دلیل بیان کرتے ہیں آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام وسلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تو ہم کہیں گے یہی یعقوب علیہ السلام نے دو بہنوں سے نکاح کیا محترم اپنی سالی سے نکاح کر کے بتائے تو جس دلیل سے سالی سے نکاح کرنا حرام ہے اسی دلیل سے اولیاء کی قبروں کو پوجنا حرام ہے سجدہ کرنا حرام ہے اس شریعت متحرہ سے دلیل لاؤ قرآن اور حدیث سے کہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا سجدہ کیا ہو روزے کے اوپر جالی چڑھائی ہو روزے کے اوپر جو ہے چادر چڑھائی ہو طواف کیا ہو منت کی ہو سماجت کی ہو اگر آپ دلیل لاتے ہیں تو پیرانے پیر کی خبر پر یہ کرنا جائز ہوگا غوث پاک کی خبر پر خواجہ اجمیری کی خبر پر یہ دلیلیں لاتے ہیں پچھلی شریعتوں سے اگر پچھلی شریعت سے دلیل لاتے ہو تو دو بہنوں سے بیک وقت نکاح کرنا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی ماموں کی دو سگی بیٹیوں سے سگی ان کی دو بہنیں تھیں ان سے آپ نے نکاح کیا ان سے کئی اولادیں ہوئی اس زمانے کے اندر شیخم ابن جمور ایک بہت بڑا کافر بادشاہ تھا اس سے آپ نے فلسطین کا رہنے والا تھا سو بکریاں بھیڑیے دی آپ نے اور سو گز زمین لی پھر دوبارہ فلسطین کی زمین کے اندر حضرت یعقوب علیہ سلاط وسلام اپنی آل اولاد کے ساتھ دو بیویوں کے ساتھ وہاں پر تشریف لے آئے آپ کی ایک صاحبزادی تھی جس کا نام تھا دینا بڑی خوبصورت بڑی حسین شیخم ابن جمور کی نیت خراب ہوئی اور شب پاری کر کر رات میں حملہ کر کر حضرت یعقوب علیہ سلاۃ وسلام کی اس صاحبزادی کو اس نے کڈنپ کر لیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتایا یہ انسانیت کے خلاف یہ مذہب کے خلاف یہ شرافت کے خلاف تم نے کام کیا ہے شیخم ابن جمور نے کہا بات کچھ بھی ہو میں اس سے شادی کروں گا سیدنا یعقوب علیہ ہی سلا السلام نے فرمایا تم مسلمان ہو جاؤ ہم تمہیں نکاح کر دیں گے شیخم ابن جمور مسلمان ہو گیا کٹر کافر تھا مشرق تھا اور دشمن تھا خاندان نبوت کا لیکن بچی کے حسن کو جوانی کو خاندان نبوت کے اندر پلی بڑی بچی چہرے کے اندر وہ حیا وہ نور ہوتا ہے یہ فلم میں کام کرنے والی جو کتیا ہوتی ہے اور جو رنڈی ہوتی ہے ان کے چہروں کے اندر آرٹیفیشل حسن ہوتا ہے آرٹیفیشل خوبصورتی ہوتی ہے یہ جب سو کر اٹھتے ہیں آنکھ کے اندر غلازت منہ سے بدبو چہرے پر جھر اگر کوئی نہار منہ فلم میں جو دیکھا ہوا ہوگا کہ کون مس یونیورس ہے اور مس ورلڈ ہے اور کون ان جو ہے ان فلموں کی دنیا کی حسین ایک ملکہ ہے جس کے سر پر حسن کا تاج پہنایا گیا ایک طرف اس عورت کو رنڈی عورت کو جس کو دنیا مس ورلڈ کہتی ہے اور مس یونیورس کہتی ہے ایک طرف رکھو ایک کالی کلوٹی اور ایک بظاہر بد شکل لیکن تحجد گزار ذکر کرنے والی تلاوت کرنے والی قرآن کا چہرہ دیکھنے والی اور صبح و شام زبان میں اللہ کا ذکر کرنے والی میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اللہ تعالی اس کے چہرے پر جو حسن دے گا ایسی کروڑوں رنڈیاں ان کے پیشاب میں ڈوب نہ مرے پھر جو چاہے مجھ سے انعام لے لینا فلا تغرنکم الحیات الدنیا یہ بلا یہ ان لوگوں کو آزاد ہے جو کوئی مس یونیورس کا پیشاب چاٹتے ہیں اور اس کے پیچھے سٹا لگاتے ہیں کہ لڑکی ہوگی کہ لڑکا ہوگا اللہ کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا قہر ہے ان کے پیشاب کے قطروں کو یہ دیکھ لیں گے ان کے حیض و نفاس کی گندگی کو یہ دیکھ لیں گے ان کے دلوں دماغ کے اندر جو زنا کے وائرس اور زنا کے جراثیم دنیا کے اندر کوئی ایسا کمپیوٹر نہیں ہے اور کوئی ایسا میڈیکل جو ہے سسٹم نہیں ہے کہ دل اور دماغ کے اندر جو زنا کے بے ایمانی کے منافقت کے وائرس آتے ہیں اس کو بتا سکے آپ کی میموری کارڈ ہے آپ کا چپ ہے آپ جو ہے کمپیوٹر کے اندر ڈالیں تو بتا دے گا کہ صاحب اس کے اندر وائرس ہے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آج مسلمان قوم فلم میں کام کرنے والی مسلمان عورتیں اور ہماری مائیں اور بہنیں اور امت کی بیٹیاں یہ فلم میں کام کرنے والی جن رنڈیوں کی نقالی کر رہی ہیں نا جس دن اگر ایسا کوئی کمپیوٹر تیار ہو جائے گا جو دل اور دماغ کی مکاری ایاری بے ایمانی اور جہنم کے لہو اور جہنم کی بدبو کو بتانے کا وہ میٹر ہوگا میرے رب کی قسم وہ کمپیوٹر ان کے دلوں اور ان کے دماغ کے تافن اور بدبو کی وجہ سے نہ پھٹے گا پھٹ نہ جائے تو پھر مجھے کہنا جیسے کبھی میموری کارڈ میں اتنا وائرس ہوتا ہے کہ ہم نے موبائل کے اندر ڈالا تو موبائل ہینگ ہو جاتا ہے اور کمپیوٹر کے اندر ڈالا سسٹم خراب ہو جاتا ہے ایسے کہ جو لوگ جن کو آج ہالی ووڈ بالی ووڈ کا ستارہ کہا جاتا ہے یہ جہنم کی لہو یہ جہنم کے پیٹ یہ جہنم کے ایندن ان کے حدیث میں آخا نے فرمایا کہ گانا نفاق پیدا کرتا ہے سنا نہیں سنا موسیقی نفاق پیدا کرتی ہے نفاق کس کو کہتے ہیں نفاق کہتے ہیں ظاہر میں کچھ اور ہو باطن میں کچھ اور ہو عبداللہ ابن ابئی ابن سلول دیکھنے میں متقی پرہیزگار وقت کا حسن بصری وقت کا جو ہے ملا عمر وقت کا شیخ اسامہ لیکن اندر سے اتنا سڑا ہوا اتنا سڑا ہوا یہودی کو وہ سزا نہیں عیسائی کو وہ سزا نہیں کافر کو وہ سزا نہیں مشرق کو وہ سزا نہیں جو عبداللہ ابن ابئی ابن سلول اور اس کے فالوور اور اس کے ماننے والوں کو اتنی خطرناک سزا کہ قرآن نے کہا ان المنافقین فی الاسفل من النار کہ منافق جہنم کے ایک ایسے طبقے میں جائے گا کہ خود جہنم روزانہ ستر مرتبہ اس سے پناہ مانگے گی دیکھنے میں پگڑی دیکھنے میں داڑھی نفاق کہتے ہیں کس کو عقیدت یا عمل عقیدے کے طور پر یا عملی طور پر ظاہر میں کچھ اور دکھائی دے اور باطن کے اندر کچھ اور دکھائی دے یہ جو رنڈیاں ہیں فلموں میں کام کرنے والی یہ جو رنڈے ہیں یہ چوڑے چوڑے سینے والے یہ پہاڑوں کو چھلانگ لگانے والے یہ ولن کا ایک مار سے خاتمہ کرنے والے یہ رشوت اور ظلم اور ستم اور تشدد کا خاتمہ کرنے والے یہ سب نفاق ہے یہ بزدل ہے یہ حدیث کہتی ہے کہ حدیث کہتی ہے کہ پانی ہریالی کو اتنا جلد نہیں اگاتا جتنا کہ گانا دلوں کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے اب یہ گاتے ہیں اور سننے والا سنتا ہے اور میوزک اور جو ہے رنگ ٹون اپنے موبائل کے اندر رکھتا ہے تو جو جتنا رکھے گا وہ اتنا بڑا وقت کا منافق ہے یہ نفاق ہے ظاہر میں آپ کو مس یونیورس مس ورلڈ کون اس کو سلیکٹ کرتا ہے آسمان کے فرشتے تو نہیں ملائکہ تو نہیں جنت کی ہور تو نہیں جنت کی غلمان تو نہیں جنت کے ہوروں نے مس ورلڈ کسے سنا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ کو یہ یہ مس مس ورلڈ جنت وہ ہیں کہ اچانک جنت کے اندر نور کا ایک کڑکا آتا ہے ایک آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے کہ بھیا آپ کے گھر میں کوئی چراغ روشن کیا وہ کہتا ہے نہیں تیسرے چوتھے پوری جنت پوچھی جاتی ہے بات گھوم پھرا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنی محترمہ زوجہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں جنت کی میں شہری کے اندر دونوں میں میاں بیوی میں کوئی بات ہوتی ہے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ جو مسکراتی ہیں تو دانت نکلتا ہے اس دانت کی جو روشنی نکلتی ہے اللہ جنت کی روشنی کو اس کے سامنے بے نور کر دیتا ہے یہ مس جنت ہے یہ مس ورلڈ ہے یہ جو ہے مس یونیورس ہے کہ جی- جن کا پسینے کا ناپاکی کے قطرے کا یہ پورے فلم دنیا میں یہ نفاق منافق ہے منافق یہ دیکھنے میں کچھ اور حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام سلام کے پاس دنیا آئی چودہ سال کی پندرہ سال کی کنیا لڑکی کنیز حسین خوبصورت جمیل لگ رہا تھا ایسا حسن اللہ نے اس دھرتی پر پیدا ہی نہ کیا ہو خوشبو ایسی مہک آنکھوں کی ایسی بناوٹ کپڑوں کا ایسا سنگار کہ دیکھنے والا دھوکے میں آ جائے حضرت عیسیٰ علیہ و سلام سے کہا عیسیٰ میں دنیا ہوں مجھے قبول فرما لیجیے حضرت عیسیٰ سلاط و سلام ظاہر تھے متقی تھے پرہزگار تھے اور دنیا سے بے رغبتی کرنے والے ارے چل تو جب پلٹ کر گئی تو اس کے پاخانے کی جگہ اس کا پیٹ اس کے سر کے بال پیٹ پھنسنی پھوڑے جسم میں موتا پن حضرت عیسیٰ علیہ سلا تو السلام نے کہا کائنات کے اندر اللہ نے اس سے بڑی بد شکل اور کوئی چیز پیدا نہیں کی کائنات میں اللہ نے اس سے بڑی بدبودار کوئی اور چیز پیدا نہیں کی یہ نفاق ہے یہ نفاق یہی تو ہے نفاق کہ دیکھنے میں کچھ اور لگتا ہے بڑی بلڈنگ ہے امپورٹڈ کار ہے بیوی حسین ہے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن مرد ہے کہ بیوی سے ملاقات کے لائق نہیں بیوی تڑپ رہی ہے مرد بے چین ہے اولاد ہے اللہ نے نافرمان بنا دیا ہے اور دنیا دیکھنے میں کچھ اور لگتی ہے فلم میں کام کرنے والے کتے دیکھنے میں کچھ اور لگتے ہیں لیکن ان کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا باطن اتنا ہی سڑا ہوا جتنی سڑی ہوئی دنیا حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کے سامنے آئی تھی ابن جمور حضرت یعقوب علیہ سلاط وسلام کی بیٹی کو لے کر چلا گیا بلیک میل کر لیا ان کے چہرے پر حقیقی معنوں میں نور تھا حقیقی حسن تھا شادی کی محفلوں کے اندر اور برتن دھونے والی اور جھاڑو دینے والی گلی کی بھنگت جو آپ کو حسین لگتی ہے اپنی بیوی فاطمہ کے مقابلے میں زینب کے مقابلے میں ام کلسوم کے مقابلے میں یہ دھوکہ ہے گانا دھوکہ پیدا کرتا ہے یہ گانوں کی دنیا ہے گانے والوں کی عزت کی جاتی ہے ان کا آڈو کراف لیا جاتا ہے ان کی تصویریں ٹانگی دی جاتی ہیں حضرت بلال حقشی کالے کلوٹے بظاہر بد شکل کوئی نکاح میں بچی دینے کے لیے تیار نہیں خاندان کے اعتبار سے غریب اور ملک کے اعتبار سے افریقہ کے سیاہ کام لوگوں میں آپ کا شمار لیکن یہ سیدنا بلال اذان دیا اذان کی خدمات انجام دی نبی کی اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی کہ آقا ایک مرتبہ جنت کے اندر اونٹ پر بیٹھ کر تشریف لے جا رہے ہیں اور اس کی نکیل پکڑ کر رسی پکڑ کر آپ دیکھیے گا بکریوں کو جو ہانگتا ہے پیچھے سے ہانگتا ہے یعنی چرانے والا بکریاں سامنے بکریاں ہوتی ہیں اور ڈرائیور انجن پیچھے ہوتا ہے لیکن اون کا معاملہ ایسا نہیں کہ اون سامنے ہو اور چرانے والا اور نکیل پکڑنے والا پیچھے بلکہ اون کے معاملے میں چرانے والا انجن سامنے ہوتا ہے اور ڈبا اون پیچھے رہتا ہے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ کون ہے جو جنت میں میرے اونٹ سے جس کے قدم آگے ہیں اور وہ میرے اونٹ کی نکیل پڑ کر پکڑ کر چل رہا ہے تو فرماتے ہیں یہ کوئی اور نہیں تھا یہ میرا بلال تھا چہرے کے اعتبار سے کیا تھا کالا کلوٹا لیکن دیکھنے والی آنکھ جنت کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ اس کے حسن سے چاند شرما جائے گا اور سورج شرما جائے گا دینا نام کی بیٹی کو ابن جمور کافر نے کڈنپ کر لیا سیدنا یعقوب علیہ السلات وسلام نے اسلام کی پیشکش کی کہ بھائی تو مسلمان ہو جائے گا کلمہ پڑھ لے گا ہم تجھے مومن بنا دیں گے مسلمان بنا دیں گے پھر تیرا نکاح ہو جائے گا یہ ظاہری دھوکے کے اندر ساری دنیا آنے والی ہے حسن کے دھوکے کے اندر دنیا کی چمک کے اندر آخا نے فرمایا دنیا الوت خزیرہ کہ دنیا ایک میٹھے حلوے کی طرح سر سبز و شاداب گھاس کی طرح ہے جو بکری دیکھتے ہی چرنے کے لیے چلی جاتی ہے بچنے والے اللہ کے ولی بچتے ہیں اللہ کے نیکوکار بچتے ہیں اللہ کے محبوب بندے بچتے ہیں اور جو اس دنیا کے فتنے سے بچ گیا جو اس دنیا کے شر سے بچ گیا جہاں تم جو ہے صحت مانتے ہو مال مانتے ہو دولت مانتے ہو تر یہی ہماری دعاؤں کے اندر مال دے دے دولت دے دے روپیہ دے دے پیسہ دے دے سونا دے دے چاندی دے دے ارے آخا نے دنیا کے فتنے سے پناہ مانگی ہے آخا نے فرمایا ہے بنو اسرائیل کا پہلا جو فتنہ آیا وہ دولت اور عورت سے آیا میری امت کے اندر بھی جو فتنے پیدا ہوں گے وہ عورت اور دولت سے آئیں گے اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر روزی کو مقدر کر دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت ایک دانہ چھین نہیں سکتی اور پوری دنیا کی ملٹری ایک دانہ بڑا نہیں سکتی جس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی وہ اللہ والا ہو جائے گا طالب آخرت بن جائے گا طالب جنت بن جائے گا پھر اللہ تبارک تعالی اسے وہ مقامات سے نوازیں گے آپ تصور نہیں کر سکتے کرامتیں بزرگوں کی اس لیے ہیں کہ خطیب جمعہ میں بیان کرے مقرر اصلاح معاشرہ کے بیان میں ذکر کرے اور آپ مزے سے لے آپ بھی ولی ہو سکتے ہیں دنیا کو چھوڑ دیجئے دنیا کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ کمانا روزی کی فکر کرنا دکان چل نہ کریے گا لیکن دنیا کے پیچھے بھاگنا بھوکے کتے کی طرح جو ہڈی کی طرف جاتا ہے اب دنیا جیپا وہ تالیبہ کلاب کہنے والوں نے کہا کہ دنیا ایک سڑی اور مردار چیز ہے اور اس پر مر مٹنے والا کتا ہے ایک مرتبہ دنیا کو طلاق دیجئے ملنے کی دنیا قدموں پر آ کر پڑے گی مقدر کی روزی پیٹ میں جا کر رہے گی مقدر کی ہوا سانس بن کر رہے گی مقدر کا دانا پانی آپ کو پوری دنیا کی ملٹری مل کر آپ کے مقدر کو کوئی نہیں بدل سکتا میرا اللہ مالی کے مختار ہے میرا اللہ قدیر ہے میرا اللہ عزت دینے والا ذلت دینے والا زندگی دینے والا اور موت دینے والا ہے ایک مرتبہ اللہ کے ہو جائیں پھر دیکھیں کیسے مزے ملتے ہیں کیسے مزے ملتے ہیں اس کے بعد آپ ایک پیسہ کمائیں بھائی اللہ نے پابند کیا ہے مجھے اور آپ کو کتنے امام ہیں کرناٹک میں جنوبی ہندوستان میں ہم بھی امام ہیں ہمیں بھی تنخواہ دی جاتی ہے اور ہم بھی اسی تنخواہ سے ہمارا گھر گزارا ہوتا ہے اللہ نے ذریعہ بنایا ٹیوشن نہیں جاتے قرآن خانے نہیں جاتے فاتحہ کو نہیں جاتے چہلم کو نہیں جاتے گیارہویں بلکہ جو اپنے ہیں ان کی دعوت کے علاوہ کہ جن کے بارے میں طے ہے کہ ان کا رزق حلال ہے آمدنی حلال ہے جو اپنے ایزا اقریبا جیسا ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں یہ مٹھی بھر لوگوں کے علاوہ کروڑ پتی کے در پر ہم حاضری نہیں دیتے اللہ نہیں پال رہا ہے اور جتنا ہوائی سفر ہم کرتے ہیں گزشتہ جمعہ نکل کر ہم کل رات آئے ہیں کہاں سے کہاں کا سفر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو جمعہ کا بیان ہوتا ہے تقریباً اگر اس قسم کی تقریر کوئی بڑوسی ریاست اتر پردیش اتراک بہار جھارکھنڈ اگر یہ لوگ بڑے پیمانے پر کرے لکھنؤ میں جہاں اتراکھنڈ میں حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا جہاں مزار مقدس ہے مزار مبارک ہے یقین مانیے کہ بیس لاکھ سے کم تو خرچہ نہیں آیا ہوگا وہی تقریر وہی انداز وہی گالیاں وہی جوش اور وہی نعرہ وہی امت کو ایک طرف بلانا وہی دنیا کی بیزارگی پیدا کرنا وہی آخرت کی طلب پیدا کرنا وہی جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کو بیدار کرنا اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا آسان کر رکھا ہے کہ جمعہ کو جھکمار کر پڑنا ہے آ گئے اگر آپ دوسری ریاست میں ہوتے اور دوسرے صوبے میں ہوتے اور آپ کو یہ تقریر کروانی ہوتی تو کتنا صرفہ ہوتا کہ بہرحال ہوائی جہازوں کا خرچہ مہمان نوازی بیچاروں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اعلی سے آلہ کاروں میں گمانا میں فخریہ طور پر نہیں میرے پاس نہ ہوائی جہاز کی قیمت نہ کسی قیمتی کار کی قیمت کہہ یہ رہا ہوں کہ دنیا ہے لیکن صرف اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ دنیا دار الاسباب ہے ایک پان کی پیٹھی کو رکھ لیا ایک دکان کو رکھ لیا نماز کا وقت آیا تالا لگا دیا آ گئے بھاڑ میں جائے کاروبار کیونکہ کاروبار رازق نہیں پھر دیکھو زندگی کے اندر وہ مزے آتے ہیں سب سے پہلا ایمان آپ کی آٹو آپ کی ٹیکسی آپ کا کارخانہ آپ کی نوکری آپ کی ملازمت آپ کی ڈیوٹی آپ کی انکم آپ کو نہیں پال رہی ہے ایمان بناؤ پالنے والی ذات وہ ہے جو کالی رات کے اندر اندھیرے میں پتھر میں پتھر کے کالے سوراخ میں کالے کیڑے کو وہ ساتوں آسمان اوپر سے روزی دینے والا کیا نبی کے وہ غلام جس کی غلامی کو پانے کے لیے پیغمبروں نے دعائیں کی تھی حضرت موسا نے حضرت ابراہیم نے حضرت لوت نے ہر پیغمبر نے دعا کی کہ اللہ اس قوم کا پیغمبر نہیں اس قوم کے اندر مجھے بنا دے اور نبی کا غلام بنا دے اللہ نبی کے غلام کو بھوکا رکھے گا پیاسا رکھے گا گلی کے کتے کو روزی ملے گلی کا سور پاخانہ کھانے والے کو روزی ملے فلم میں کام کرنے والی رنڈیوں کو فلم میں کام کرنے والے زانیوں کو روزی ملے اور اللہ محبوب کے غلام کو چھوڑ دے نہیں ہو سکتا ہم دنیا کے پروپیگنڈے میں میڈیا میں آ کماؤ بھی دنیا کماؤ آج کمانا ہے کما لو اور سڑی گلی دنیا کے پیچھے پڑ کر نہ سجدے کی لذت ہے نہ تلاوت کا مزہ ہے نہ تقریروں کا مزہ ہے نورانی مسجد میں گئے تو بھی وہ اور کوسی کی جھوپڑی مسجد میں ملیالم کی تقریر سنے تو بھی فرق مٹ گیا بریانی کھچڑی میں فرق نہیں ہے انا سامر کے اندر اور مرغے مسلم جس جس آدمی کی زبان سے یہ فرق چلا گیا اسے زبان کا لقبہ آ گیا اور جس کے دینی مزاج کے اندر تقریروں کا فرق چلا گیا دین کا فرق چلا گیا وہ سب داڑھی والوں کو ایک سمجھتا ہے سب پگڑے والوں کو ایک سمجھتا ہے سب جمعہ کے بیانات کو ایک سمجھتا ہے تو دین کا لخوا اللہ نے اسے مار دیا ہے اللہ جسم کا لخوہ لگا دے علاج ہو سکتا ہے لیکن دین کا لخوہ لگا دے گا پہچان نہیں ہوگی کہ کہاں آخرت کی طلب پیدا ہوتی ہے کہاں خوف خدا پیدا ہوتا ہے کہاں پورے عالم کے حالت حاضرہ کو سامنے رکھ کر بغیر ڈرے کے نہ امریکہ کا خوف نہ ملٹری کا خوف نہ پولیس کا خوف کہاں ایسی باتیں آتی ہیں جہاں حص ختم ہو جائے اس کو دین کا لخبہ لگ گیا اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ گیا ہے اللہ حفاظت فرمائیں تو آدمی دنیا کو سبب کے درجے میں رکھ کر تھوڑی بہت رقم کما لے بھائی رقم تو پالنے والی نہیں دکان پالنے والا نہیں میکانزم پالنے والا نہیں ٹنکر کو ٹنکرنگ پالنے والی نہیں پینٹر کو پینٹنگ پالنے والی نہیں ایک آیا تب بھی اللہ پالنے والا سو آئے تب بھی اللہ پالنے والا تو ہم کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں جھونکے یہ مصیبت میں جھونکنا یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ کا کار ہے یہ جو کڑا کے دھوپ کے اندر نیچے تاڑ پال بچھا کر ڈاٹ بچھا کر دس کو تین دس کو تین دس کو تین پسینے میں شراب اور سینا دکھ رہا ہے گلا بیٹھ رہا ہے اور بیوی کا چہرہ دے کے ہوئے اولاد کا چہرہ دے کے ہوئے ایک قدم ہندوستان میں ایک قدم فارین میں کبھی انکم ٹیکس کا معاملہ کبھی بیمہ کا مقابلہ کبھی انشورنس کا معاملہ کبھی یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ کہتے ہیں بندے میرا ہو کر دیکھ میں تیرا ہو جاؤں گا اگر تو دنیا کا طالب بنے گا تو میں دنیا کے حوالے تجھے کر دوں گا اور دنیا تیری وہ درگت کرے گی اور تیری وہ حالت کرے گی تیرا پاخانے کا کیڑا تجھ سے پناہ مانگے گا چھوڑ دو کہا ہے نا کرچپ بیچ کر چڈی بیچ کر باڑی بیچ تو کہا ہے ہم کر رہے یہ تو ہمیں پالنے والا نہیں میں نے کہا مثال دی اتنے آئمہ ہیں جتنا ہم ایک ملک کے دوسرے ملک کے اندر اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے سب ہندوستان کے ایئرپورٹ والوں سے اسٹاف کی شناخت ہو گئی گھناٹ آ گئی سفر کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کیوں اللہ ان کو نہیں بلا رہا ہے قرآن خانیوں والوں کو پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے چہلوم والوں کو کیوں نہیں وہ بھی تو دارلوم کے پارے ہیں وہ بھی تو کسی اس سے بڑی بڑی مسجدیں ہیں میں باہر جاتا ہوں تو ابھی جو سلطان کلیر شریف کے اندر الحمدللہ سوا لاکھ کا مجمع تھا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں حضرت کو کوئی نہیں بلاتا دارلوم دیوبند کے شیخ ثانی بخاری شریف پڑھانے والے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحق صاحب دامت برقاتم لا دیا انسان جھوٹ بول سکتا ہے خدا جھوٹ نہ بلوائے ممبر رسول پر اور خدا غارت کرے جھوٹ بولنے والے پر لیکن ریاکاری کے خاطر شہرت کے خاطر انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے یہاں مدرسہ ہے نورانی مدرسہ اسی مسجد کے اندر اس کے استاد ہیں مولانا نصر اللہ صاحب ان کے سگے بھائی مولانا عزیز اللہ صاحب ہیں اس جلسے کے اندر حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکات و نالیہ میرے استاد بھی ہیں میں نے بھی بخاری شریف کی جلد ثانی آپ سے پڑھی ہے حضرت اس مجمے میں تھے اس کے بعد کسی منافقوں کی منافقت سے کچھ گڑبڑ ہو گئی خیر الحمدللہ جو بات پہنچانی تھی ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر ہے میں سمجھتا ہوں یہ تقریر سن کر بھی ایسی تقریر کہ عوام جذبات سے بے قابو ہو کر نعرے بلند کرنے لگے علماء دیومن اور دارلوم دیومن کے اساتذہ کی بہت بڑی تعداد اور شاگردوں کی اور دارلوم دیوبند کے طلبہ کی ایک بہت بڑی تعداد بہت حد نگاہ تک مجمع پورا کلیئر لائٹوں سے جگمگا رہا ہے مجھے یہاں کے کسی رے امیر شرارت کی امیر شرافت کی صنعت کی ضرورت نہیں دارلوم دیومن جو الہامی مدرسہ اور وہاں کے بخاری پڑھانے والے انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا خدا غارت کرے اگر جھوٹ ہو رہی ہے بات میں نے کہا اس بات کے گواہ مولانا نصر اللہ صاحب کے بھائی مولانا عزیز اللہ صاحب ہیں ان سے آپ پوچھ لیجئے گا اس مجلس میں تھے آنکھوں سے آنسو کے قطرے لا کر کہنے لگے اللہ دارلوم کے فیض کو اور عام کرے اللہ تیری زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے اور اس مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا چھوٹی موٹی گلیوں کی تقریروں کے لیے اس کو مت بلائیے گا بڑے بڑے مجموعوں کو جمع کر کر یہ قوم کو للکارنے والا قوم کو جگانے والا اب کوئی فلاں مسجد کا امام یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے نہ مانے دارلوم جو ام المدارس ہے وہاں کا بخاری پڑھانے والا بڑے بڑے اساتذہ بلکہ کسی صاحب نے چیٹی دے دی حضرت ضعیف ہیں اور آپ کے بعد تقریر کرنا چاہتے ہیں تو میں اڑ گیا اچانک اسی بات پر وہاں جھگڑا ہو گیا تھا تو مائک لے کر اور اسٹیج کے اندر کرسیاں لے کر لوگ جو ہے تفری کرنے لگے مولانا کو بٹھاؤ وقت کی ضرورت ہے ہم جان دے دیں گے اور پھر جو سلطان پور کے اندر جلسہ ہوا ہم آرام کرنے کے لیے گئے تھے تو وہاں اچانک نوجوانوں کی ایک ٹولی نعرے بلند کرتی ہوئی آئی اور نعرہ تھا نارے تقبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ ہم ڈر گئے کہ کہیں مہمان پر حملے کے لیے کچھ بریلوی لوگ تو نہ آ گئے ہوں اس لیے کہ مجھ سے پہلے جس مقرر نے تقریر کی تھی وہ کانپور کے مولانا متین الحق اسامہ بڑے مشہور مقرر ہیں اور بڑے جانے پہچانے عالم ہیں اہل علم طبقہ کا جانتا ہے تو حضرت نے فاتحہ کے بارے میں میلاد کے بارے میں اور قیام درود کے سلاد و سلام کے بارے میں تقریر کی اور مہذب انداز میں بریلویوں کو رضا خانیوں کو لتھیڑا لگ یہ رہا تھا کہ حضرت کی تقریر کی وجہ سے یہ جو کچھ رضا خانی اپنے آپ کو کاٹ چکے ہیں اب یہ نہیں چھوڑیں گے مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے مولانا کو بھی نہیں چھوڑیں گے مولانا کانپور پہلے تقریر کر کے روانہ ہو چکے تھے اب سمجھ رہا تھا کہ گرفتاری تو میری آئی ہے اب بس کمبل اوڑھ کر دو ذکر کر کر میں سونے لگا قافلہ آگے بڑھ گیا ایک صاحب ہیں لکھنؤ میں جو ہماری سی ڈی بنا کر فروخت کیا کرتے ہیں وہ کہنے لگے حضرت آپ نے نعرے نہیں سنے ہم نے کہا نارا سنا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ نہ اس کے آگے انہوں نے کہا سبیلنا سبیل ایک لڑکا کہتا تھا اور سینکڑوں نوجوان پیچھے کہتے تھے الجہاد الجہاد کہتے ہیں سرزمین اتر پردیش کے اندر پہلی مرتبہ نوجوان تقریر سن کر ان کے اندر جذبات بیدار ہوئے ہیں یہی جذبہ ہمیں آپ کو دکھانا نہیں ہے دیکھنے والی ذات رب کائنات کی ہے فیصلہ کرنے والی ذات رب کائنات کی ہے ہمیں کسی تعریف کرنے والے کی تعریف پر خوش ہونا بھی نہیں ہے اور کسی ملامت کرنے والے کے ملامت پر آنسو بہانا بھی نہیں ہے تم خوش کرو تم ملامت کرو ہم اپنا کام کر کر رہیں گے انشاءاللہ ہم اپنی منزل کی طرف قدم بڑھا چکے ہیں ہم اپنی منزل کو پا کر رہیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے حق والوں کو اللہ جگمگاتا ہے عزتیں دیتا ہے قدم رکھو تو پیر میلے ہو جائے داڑھی بڑے نوجوان ہیں جینس پینٹ پہنے ہوئے کون ہیں ان کے دلوں کے اندر یہ محبتیں پیدا کیا ہوا ہے بہت شولہ بیانی کرنے والے ڈائلاگ بولنے والے قوالی گانے والے نظمیں پڑھنے والے ہزاروں لاکھوں انہوں نے بولنے والوں کو دیکھا لیکن قوم پیاسی ہے تو اس چیز کی پیاسی ہے اور وہ پیاس الحمدللہ اس پیغام کے ذریعے سے نورانی مسجد کے پلیٹ فارم سے اللہ تبارک تعالیٰ پورا کر رہا ہے ہو کر تو دیکھیے اللہ کیسی عزتیں دیتا ہے اللہ کیسے مگاتا ہے بہت دنوں تک آپ یقین کریں یا ایک ایک ری کی طرح اس کو خارج کر دے کہ پتا ہی نہیں تھا کہ تنخواہ کتنی ہے آتی ہے چک سائن کرتے ہیں اور کسی کے حوالے کر دیا کبھی ہم نے اس پر اپنا معاش کا اپنے گزر بسر کا ہم نے اسے سہارا مانا ہی نہیں کل بھی اللہ کو مان رہے تھے مرتے دم تک اللہ اسے باقی رکھے میری مثال دینے کا مطلب یہ ہے یہ توکل یہ کنات اور اللہ تعالیٰ پر یہ بھروسہ آئے گا اللہ جگمگا دے گا آپ کو اللہ ایک ایک تائی کے اندر وہ خیر و برکت دے گا کہ آپ کو بزرگوں کی کتابیں کھول کر کرامتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میں کہہ رہا ہوں آپ کی کرامتیں آپ کی نسلیں بیان کریں گی آپ کا خاندان بیان کرے گا قدم بڑھاؤ چھوڑو دنیا کو چھوڑو جورو کی کام نہیں آتی جورو کام نہیں آتی آنا رہتا تو میں بولتا آنا رہتا تو میں بولتا اولاد کے حقیز بنو جورو کا حیض و نفاق بوتلوں میں رکھ کر اپنے خون کے اندر چڑھا لو اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا میں وفاداری کر رہا ہوں یہ جورو کی باتیں سن کر یہ اولاد کے اندر پڑھ کر یہ مال و دولت کے فتنے میں پڑھ کر اللہ کے لیے آخرت خراب نہ کرو اس فیلڈ کے اندر آؤ عزتیں دیکھو اس فیلڈ کے اندر آؤ کرامتیں دیکھو میں مستقل آپ کو کئی جمعہ میرے ساتھ جو حادثات ہوئے خدا کی مدد خدا کی نصرت اللہ کی قسم جیسے آپ نے بٹن دبایا پنکھا چلا بٹن دبایا لائٹ جلا آنکھوں سے میں دیکھا ہوں اللہ کی مدد کو کیا اصحاب بدر نے جیسے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو کر ان کی مدد کی اللہ واللہ کہہ رہا ہو آنکھوں سے میں نے دیکھا میں چاہتا ہوں یہ مدد تم بھی دیکھو میں چاہتا ہوں اس میدان کے اندر تم ایسے صاحب ولایت بنو کہ تم دوسروں کی کرامتیں سننے کے بجائے تمہاری کرامتوں کو تمہاری نسلیں بیان کریں کہ بھئی ہمارے ابا حضور اتنے پرہزگار تھے اتنے اللہ والے تھے کہ کبھی پیسوں کی طرف پیشاب کا خطرہ بھی نہیں کیا تھوک کر بھی نہیں دیکھا لیکن جب بیٹھتے تھے ایسے ایسے مکانہ کبھی میرے مکان میں آئیے کہیں گے کہ مولانا اس مکان میں رہتے ہیں اللہ تبارک تعالی ایسے ایسے خربوں خربوں روپیوں کے فلم کام کرنے والے ان رنڈوں نے ان مکانات کی شکل صورت بھی نہیں دیکھی ہوگی اگر کوئی بلاتا بھی ہوگا غرض و آیت کے ساتھ لیکن ہمیں کہتے ہیں قدم رکھ دیجیے آپ پانی پر پڑ کر تھوک دیجیے آپ دعا کر دیجیے یہ عزتیں یہ سربلندیاں صرف اس لیے کہ اپنی زندگی کو آپ الاقلی کلیمت اللہ کے لیے لگا دیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ جب لوٹ کر آئے اپنے شاگرد محترم اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس تو اب ان کا شمار غریبوں میں نہیں امیروں میں ہونے لگا تھا بہت بڑے امیر ہو چکے تھے اور ان سے لگا لی جانے لگی تھی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے دیکھا لباس تو وہی ہے بول چال وہی ہے رنگ ڈھنگ وہی ہے آدمی کو روپیہ پیسہ ملنے کے بعد ذرا زندگی میں اکڑاہٹ اور گھمن اور تکبر اور فخر پیدا ہو جاتا ہے لیکن ان کی زندگی میں وہ بات نہیں تھی تو جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ غریب سے امیر کیسے بن گئے فرمانے لگے کہ بیٹا آپ نے گزشتہ پانچ سا چودہ سال پہلے جو آپ کے یہاں آیا تھا تو جاتے ہوئے تحفے میں چارہ نے جو گفٹ دیا تھا وہ چارہ نے آج چار کروڑ چار ارب روپے بن چکے ہیں حیرت ہو گئی کہ حضرت یہ کیسے ہو گیا پر لگے بیٹا میں نہیں جانتا تو حقیقت بیان کرے گا تو میں نے عرض کیا تھا کہ آلمگیر رحمت اللہ علیہ نے وہ چار ان کو معلوم تھا اس چارانے کے پیچھے تاریخ کیا ہے آج لوگ کہتے ہیں نا حضرت ممبر پر بیٹھ کر یہ سچی باتیں صداقت کی باتیں صحابہ کی باتیں بدر کہنا آسان دنیا میں آ کر دیکھو ہم بچے نہیں پیدا کر رہے یہی پیدا کر رہا ہے ہم نہیں کھا رہے ہم اولاد کو نہیں پال رہے تمہارے گھر کبھی توشا بھیجا تھا روٹی کی بھیک مانگی تھی کبھی ہم نے آپ سے چندہ لیا تھا کہ بھئی ہمارا گھر نہیں چل رہا ہے کوئی بیمار ہو گیا ہے حضرت آ کر دیکھو داڑھی رک کو کام نہیں ہوتا جھوٹ کے بغیر مکاری کے بغیر ایاری کے بغیر کرنے والے نہیں کر رہے وقت کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اور وہ بھی ہندوستان جب بنگلہ دیش ملا ہوا تھا پاکستان ملا ہوا تھا اتنی بڑی سرزمین کا بے تاج حاکم وقت بے تاج امیر المؤمنین بے تاج بادشاہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ ملا جیمن رحمت اللہ علیہ سے آنکھ سے آنسو کے قطرے نکال کر فرماتے ہیں حضرت یہ ایسی ویسی چمنی نہیں اس چونی کے پیچھے اس چارانے کے پیچھے ایک تاریخ ہے اور ایک نبی کی سیرت ہے بیٹا کیا ہے فرمایا حضرت سنو ارے بھائی کوتوال کو بلایا کوتوال صاحب اتم سیٹ کو بلا کر لے کر آؤ جو فلاں محلے میں رہتا ہے اتم سیٹ ایک غیر مسلم سیٹ تھا اس کو بلایا گیا اس زمانے کے اندر اکاؤنٹ رکھا جاتا تھا کہ آمدنی کتنی خرچ کتنا اور حکومت کو لگان اور ٹیکس کتنا دینا مسلمان کتنا دے گا نان مسلم کتنا دے گا یہ سب طے تھا وہ اس دن کی پرچی منگائی فلاں دن کی تو کہا صبح میں یہ ہوا شام میں یہ ہوا پلا پلا پلا پلا لیکن ایک جگہ خرچ لکھا ہوا تھا کہ چارانے خرچ لیکن سامنے نام نہیں تھا عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا ماجرا ہے بتاؤ راز کیا ہے بتاؤ اب کب کب کب کاپنے لگا کہ کہیں عالمگیر یہ نہ سمجھ جائے کہ میں نے اس چارانے کے بارے میں خیانت سے کام لیا جھوٹ سے کام لیا وہ آنکھ سے آنسو کے قطرے نکالا اور نکال کر عرض کرنے لگا حضرت کیا کہو کروں میں کہ وہ رات برسات کی رات تھی طوفانی برسات بر بر جو ہے برس رہی تھی میرے گھر کی چھت ٹپکتے ٹپکتے میرا گھر نالا پر نالا بن چکا تھا سامان تیرنے لگے تھے میرے گھر کا ساز و سامان لگتا تھا کہ پانی میں بہ کر چلا جائے گا اور اس طوفانی برسات کے اندر میں کیا کر سکتا تھا میں اللہ کی ذات پر بھگوان پر ایک امید کے سہارے میں اپنے دروازے کو کیوار کو کھولا تو مجھے باہر ایک چھت کے نیچے ایک چراغ پکڑے ہوئے ایک فقیر نظر آیا میں نے کہا کہ تم جو ہے کچھ کمانا چاہتے ہو لگتا ہو کہ تم فقیر ہو بھیک منگے ہو تم کچھ کمانا چاہتے ہو اس نے کہا ہاں میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں طوفانی برساتی رات کے اندر وہ مزدور آیا ایمانداری اور دیانتداری ایسے میں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی تحجد کی ادانے گونجنے لگی تحجد کا وقت ہو چکا تھا جلد از جلد کام مکمل کیا فنش کیا مالک صاحب میری مزدوری تو اب جیب میں ہاتھ ڈالا سوائے چمنی کے اور کچھ نہیں تھا اور کچھ نہیں تھا وہ بھی ماتم کرنے لگا ارے بھائی طوفانی رات میں برساتی رات کے اندر تم نے میرے گھر کی مزدوری کی ہے تمہیں دو روپے ڈیڑھ روپے دینی چاہیے معاف کرنا کل میرے کارخانے کو آ کر لے لینا تو یہ مزدور کہنے لگا کہ نہ صاحب بس جو تم نے دے دیا دے دیا سیاہ راہ کے اندر چہرہ بتائے بغیر وہ مزدور چلا گیا وہ مزدور کوئی اور نہیں تھا عالمگیر رحمت اللہ عالمگیر دو دن مزدوری کیا کرتا تھا اور دو دن قرآن شریف کو لکھ کر بیچ کر پیسہ حاصل کیا کرتا تھا آج کہتے ہو کہ سچ سے کام نہیں چلتا یہ چونی جو ان کو مزدوری میں ملی تھی انہوں نے اپنے استاد کو ہدیے میں دی اور استاد نے اس سے پھول خریدے اور بیج خریدے کپاس کے اور وہ چونی اتنی حلال کی کمائی ہو محنت کی ذرہ کمائی یہ جو امیر کروڑوں روپے سٹا کھیلتے ہیں لاٹری کھیلتے ہیں حرام کی کمائی کماتے ہیں تھوڑی کمائی کے اندر اللہ برکت دے گا کر تو دیکھو حضرت علی کرم اللہ وجہ گھر پر تشریف فرماتے ایک فقیر آیا اللہ کے نام پر کچھ دے دو بی بی فاطمہ تزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی زبان سے اچانک نکل گیا ارے بھی کیا دیں روپے پیسے تو ہے نہیں بچے روزے سے ہیں ہم روزے سے ہیں افطاری کے لیے دو روٹی کا انتظام کے لیے ہم نے پیسے رکھ رکھے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کب سے آل رسول کا ایمان پیسوں پر ہونے لگا ہے نبیوں کی بیٹیوں کا ایمان دینار و درہم پر ہونے لگا ہے اب پیسے بھی دو آٹا بھی دو فقیر کو پیسے بھی دے دیا آٹا بھی دے دیا ایک نیک بیوی شوہر کی جرت کے سامنے کر کیا سکتی تھی تو لے کر وہ چلے گیا چلا گیا اس کے بعد ایک صاحب ملے اور ان سے انہوں نے دس درہم قرض کے طور پر لیے آگے بڑھے ایک اونٹ ملا دس درہم کے اندر اس اونٹ کو خریدا اور اس کے بعد اپنے مکان واپس تشریف لانے لگے راستے کے اندر ایک تاجر ملا اور اس نے کہا کہ پچاس درہم کے اندر تم فروخت کرو گے حضرت علی نے فرمایا نقد سودا ہوگا قرض نہیں ہوگا فرمانے لگے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے پچاس درہم کے اندر وہ اونٹ فروخت کر دیا اور پچاس درہم لے لیے دس درہم جو آپ نے قرض کے طور پر لیے تھے اس کو دے دیا اور پچاس درہم لے کر بقی ساٹھ درہم میں فروخت کیا پچاس درہم لے کر آپ اپنے گھر میں تشریف لے آئے کہا کہ بی بی فاطمہ میری زوجہ نبی کی لخت جگر نبی کے نور نظر پیسوں پر اعتماد کرنے والوں کو خدا پیسوں کے حوالے کر دیتا ہے رب پر اعتماد کرنے والوں کو دس گنا دینے کا وعدہ کیا ہے کہ منجاب الحسنتی فلاح اشر وم امسالیہ کہ جو دس روپے دے گا ہم اس پہ پچاس دیں گے تم نے دس کا خرچ کیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ بغیر بنڈوال کے پچاس دینار ہمیں گھر میں واپس کر دیا یہ ایمان بناؤ اللہ پالنے والا اس چار آنے کے اندر پیسوں میں خیر و برکت زندگی میں خیر و برکت ہم جو بیان کرتے ہیں نا انوان لے کر بیٹھتے ہیں انوان ختم نہیں ہوتا وقت ختم ہو جاتا ہے پہلے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے جو مفسرین کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں ایک ایک کتاب لکھنے والا نورانی مسجد پوری بھر جائے گی آج دو خط ہم سے نہیں لکھے جاتے زندگیوں سے خیر و برکت نکل گئی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے آج تک ان کی کتابوں کے مسودوں کو پاکستان کے اندر ہندوستان کے مکتبے والے اسے شائع کر رہے ہیں اور ہیں کہ حضرت کی کتابیں ختم نہیں ہو رہی ہیں زندگی میں بھی خیر و برکت وقت میں خیر و برکت پیسوں میں خیر و برکت اولاد میں خیر و برکت جو دین کا دائی مجاہد اور سپاہی ہو ارے کیوں نہ ہو کبھی ریلوے اسٹیشن جائیے سفر کیجیے ٹرین کا یہ بوگی ریزر ہے ارے بھائی کس کے لیے ملٹری والوں کے لیے ارے یہ کینٹین ہے یہاں سو روپے کا سامان پینتیس روپے میں ارے کس کو دیا جاتا ہے ملٹری والوں کو دیا جاتا ہے وہ دیش کے سپاہی ہیں وہ دیش کے جو ہے حفاظت کرنے والے ہیں ہم دین کے سپاہی بنیں گے اور دین کے قلعے کی حفاظت کریں گے دنیا کے کتے اپنے رشوت خور سپاہیوں کے لیے ٹکٹ فری دیتے ہیں راشن فری دیتے ہیں ٹیکس لیس دیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ دین کے سپاہیوں کا وکیل نہیں بنے گا دین کے سپاہیوں کا کارساز نہیں بنے گا دین کا سپاہی بنیے گا آرام کی زندگی اور بڑی سکون کی زندگی گزاریے گا عذاب سے بچنا چاہتے ہیں زندگی کے دین کے سپاہی آپ بنیے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ حالانکہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ ٹرین میں گارڈ سیٹی دے چکا ہو اور سگنل گرین پڑ چکا ہو اور ٹرین نکلنے والی ہو میرا ایک قدم پلیٹ فارم پر ہو اور ایک قدم میرا ٹرین میں ہو اور کوئی دوڑتا ہوا ہے احمد علی احمد علی مجھے قرآن سمجھاؤ مجھے قرآن بتاؤ تو حضرت فرماتے ہیں واللہ میں جو پلیٹ فارم پر قدم ہے وہ قدم ٹرین پر جانے سے پہلے پورے قرآن کو اسے سمجھا دوں گا کہا کہ کیسے حضرت نے جو فرمایا مانوی اعتبار سے مولانا احمد شہید رحمت اللہ علیہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جب اثر کے بعد گھوڑ سواری کیا کرتے تھے یعنی وہ گھوڑ سواری کی مشق کیا کرتے تھے اور گھوڑے پر بیٹھ کر دوڑا کرتے تھے اثر سے مغرب تک آپ ایک کلام پاک کو ختم فرما دیا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام آپ نے سنا ان کی سیرت کے اندر اور ان کے بزرگی کے اندر کہ گھوڑے کی زین پر پاؤں ہوتا اور دوسرا پاؤں گھوڑے کی پیٹ پر ہوتا یہ اٹھا کر وہاں رکھنے تک پورے زبور کو وہ پڑھ چکے ہوتے اللہ کی رحمتیں اللہ کی طرف سے برکتیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے اندر تشریف لے گئے یہاں سے مارکیٹ جانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے سٹی مارکیٹ جانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے اور میسور جانے کے لیے مدراس جانے کے لیے بامبئی دلی کلکتہ اور اور اور وقت لگے گا نا اور جو بیت الحرام سے لے کر بیت اللہ سے لے کر مسجد اقسا تک یعنی مکہ مکرمہ سے لے کر فلسطین تک فلسطین سے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹواں ساتواں ساتوں آسمان ساتوں آسمان کے فرشتوں سے ملاقات بڑے بڑے وہاں کے پیغمبر ان سے ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور پھر جنت کا معائنہ اور دوزخ کا مشاہدہ اتنا سب کچھ کہ سما دنا فتد اللہ پکانا کعبہ اور اودنا اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے جتنا کہ ایک کمان کے دونوں کونوں کا یا تیر اور کمان کا فاصلہ ہوتا ہے اللہ کے اتنے قریب آپ ہو گئے وہاں پھر آپ جو ہے پانچ سو نمازیں لے کر آئے اس میں کم کرائی ساڑھے چار سو ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے پانچ اسے بھی نہیں مانے حضرت موسا علیہ السلام میری امت برداشت نہیں کری آپ کی امت بھی کمزور ہے جاؤ پانچ کو بھی کم کراؤ تو اب اللہ کے نبی صاحب اتنا بڑا واقعہ اور آنا جانا اتنے بڑے آسمانوں کی سیر یہ سب کچھ کتنے وقت میں ہوا میں کرسی پر بیٹھا ہوں آپ زمین پر بیٹھے ہیں ذرا سامنے آ کر جو جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ الٹا رکھ کر یا سیدھا رکھ کر دیکھیے تو گرمی رہتی ہے جسم کی ایک آدمی بچھونے میں سوتا ہے اور ایک بچھونا کھلا ہے ہوا میں تو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے <clears throat> اور جو سویا ہوا رہتا ہے وہ گرم رہتا ہے اور یہ گرمی جاتی کتنے وقت میں ہے میں جو بیٹھا ہوں کرسی میں اٹھ کر کچھ سیکنڈوں میں ہوا لگتے ہی یہ گرمی بھاگ جائے گی یہ گرمی آنے اور جانے میں کتنا وقت لگتا ہے اس وقت کے درمیان اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے فلسطین فلسطین سے آسمان دنیا لمبا واقعہ کہ وہاں بیت المقدس کے اندر پورے پیغمبر جمع میں نماز پڑھاؤں میں امام بنوں میں یہ کروں اور پھر جبرائیل کا آنا آخا کو امام بنانا اور پھر پیغمبروں سے بات چیت نمازوں کا کم کرانا اللہ کے پاس اتحیات اللہ وسلوات یہ بات پھر اللہ جواب دینا السلام علیہ کا نبی پھر کہنا و رحمت اللہ ورکاتو پھر کہنا کتنا لمبا پڑھنے میں وقت لگ رہا اتحاد پڑھنے تک ہماری بیٹھک کی گرمی ٹھنڈک ہو جاتی ہے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اتنا بڑا سفر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی زندگیوں کو کے اندر وسط دیتا ہے خیر و برکت دیتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سفر فرما رہے تھے راستے میں سمندر آیا اور اس کے اندر ڈبکی لگائی آ گئے ایک آدمی ڈبکی لگاتا ہے اور آتا ہے اور پانی میں آکسیجن تو نہیں ہوتا کہ جہاں سانس لیا جائے سمجھ گئے اتنی دیر ہی ڈبکی لگا کر آدمی پانی میں رہ سکتا ہے جتنا وہ اپنے سانس کو روک سکتا ہے پانی سے سانس نہیں لے سکتا سانس لینے کے لیے اس ڈب سے باہر آ کر سانس لینا پڑے گا پھر اس کو اندر یا نہیں آکسیجن لگا کر جانا پڑے گا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ڈبکی لگائے اور واپس آ گئے کپڑے پہن لیے اور اپنے مریدوں سے پوچھا کہ تم جانتے ہو میں کتنی دیر سمندر میں رہا یہ جو کلاک ہے یہ جو واچ ہے یہ جو کیلکولیٹر ہے یہ دنیا کا ہے آخرت کا جو کلاک ہے آخرت کی جو واچ ہے آخرت کا جو کیلکولیٹر ہے اس میں کتنے نمبر لگتے ہیں یہ آپ جان ہی نہیں سکتے اور دنیا کا کوئی کمپیوٹر اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک بندے کو کہیں گے یہ بڑے بہت کے پہاڑ ہمالیہ کے پہاڑ کے برابر ثواب کہیں گے لے لو بندہ کہے گا اللہ کس چیز کا کہا کہ نے میرے راستے میں سب کا کیا خیرات کیا حجت دل دل میں ہنسنے لگا یا اللہ ایک نمبر کا گٹ فقیر میں کنجوس مکھی چوس کب میں نے سب کا کر دیا کب خیرات کر دیا فرمایا ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا یا مسجد میں تھا بغل میں ایک آدمی روزے دار تھا تیرے پاس دو کجور تھے اور نے اخلاص کے ساتھ یہ سوچ کر میرا بھیا اگر یہ کھجور کھا لے گا اس کا بھی روزہ کھل جائے گا میرا بھی روزہ کھل جائے گا اور تو نے اس کو کھجور دے دیا اس کھجور کو میں نے اپنے دہنی ہتھیلی میں لیا جیسے اللہ کی شان ہے ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ کا ہاتھ کیسا ہے فرماتے ہیں میں نے اس کو بڑھایا میں نے بڑھایا یہ کھجور ہی ہے جس کا اجر تجھے مل رہا یہ دنیا کے کیلکولیٹر اسی لیے میں نے بتایا تھا نا عمل ایک نیتیں ہزار کرو مسجد میں آئے نا کان کی ناک کی دل کی دماغ کی حفاظت یا اللہ محفوظ ہو اگر یہ زبان باہر رہتی کتنے جو ہے بکواس بکتی یہ کان باہر رہتے کتنے گالیاں سنتے گانے سنتے اور یہ جو ہے آنکھ رہتی کتنے رنڈیوں کو دیکھتی یہ بال کی کرو اللہ دینے والا مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے وہ دیتے ہوئے نہیں تھکے گا وہ کہے گا اور پوچھ میرے بندے اور مانگ اور مانگ اللہ کے یہاں کیلکولیٹر میں کوئی نمبر نہیں ہے وہ ان نمبر ہیں غریب ہے بیچارہ ایک امیر کو دیکھا کہ دو سو فقیروں کی دعوت کر رہا ہے کہ اللہ کیا ہو گیا اگر میرے پاس مال ہوتا دولت ہوتی میں دو ہزار کی کرتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دانا ایک روٹی کا ٹکڑا پانچ پیسے دس پیسے خلوص کے ساتھ دے میں دنیا بھر نیکیاں بھر جائیں ایسی نعمتیں میں تجھے دوں گا ایسی نیکیاں تیرے نام اعمال کے اندر لکھوں گا وقت کے اندر برکت دینا اللہ کا کام ہے پیسوں کے اندر برکت دینا اللہ تعالی کا کام ہے ہماری زندگیوں سے برکت ہماری کمائی میں برکت اس لیے ہماری زندگی میں فجر نہیں ہے آخا نے فرمایا میری امت کی صبح میں خیر و برکت دے دی گئی اور ایک آدمی رات میں دو بجے اسٹیٹ لائٹ جو سڑک کی لائٹ ہوتی ہے وہاں کچھ تلاش کر رہا تھا ایک حکیم صاحب گزر رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ بھائی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں رات کے دو بجے ڈھائی بجے پسینے سے شرابوت اور کوئی چیز کی تلاش تو کہنے لگا ہاں بھائی میری چمنی گم ہو گئی ہے آٹانے گم ہو گئے ہیں میں تلاش کر رہا ہوں اب حکیم صاحب بھی تلاشنے لگے گھنٹہ دو گھنٹہ سات زمینوں کو کھنگال ڈالا فلٹر کر ڈالا لیکن ہے کہ وہ سکہ مل نہیں رہا حکیم صاحب نے پوچھا کس جگہ پر گرا تھا کہا کہ گھر میں گرا تھا ارے اللہ کے بندے گرا وہاں تلاش آ کر نہیں اصل میں یہ تھا کہ گھر میں بتی چلی گئی کرنٹ چلا گیا اندھیرا تھا میں اجالے کی جگہ تلاش کر رہا ہو قیامت آ جائے گی اسرافیل علیہ السلام سور پوکیں گے اسے وہ سکہ نہیں ملے گا لکھ کر رکھ لو اللہ نے اس امت کی روزی فجر کی نماز میں رکھ دی ہے تم اس روزی کو کارخانوں میں ڈھونڈو گے دکان میں ڈھونڈو گے بازاروں میں ڈھونڈو گے دکانوں میں ڈھونڈو گے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اسرافیل کی سور کی سٹی آ جائے گی لیکن روزی تمہارے نہیں ملنے والی اور روٹی تمہیں مقدر میں نہیں ملے اللہ برکت دے بھی دے گا اللہ برکتوں کو چھین لے گا تو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیسے فرمایا پورے کلام پاک کا جو نچوڑ ہے وہ تین باتوں کے اندر ہے ایک اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ دوسرے نبی کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ دوسرے تیسرے مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ عبادت اطاعت اور خدمت اگر یہ چیز مل گئی گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا قرآن پر عمل اسے دے دیا یہ بزرگوں کی نظر فراست تھی کہ وہ کلام پاک جو ایک سو چودہ صورتوں پر مشتمل تھا وہ کلام پاک جو چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں پر مشتمل تھا انہوں نے تین جملے کہ پلیٹ فارم سے وہ قدم اٹھ کر ٹرین کے ڈب ہم ایک عنوان کو لے زبان گس جاتی ہے عنوان ختم نہیں ہوتا اللہ کی مدد اللہ کی نصرت اللہ کے دین کی سپاہی بنو اللہ والے بنو اور پھر دیکھو کیسے مدد آتی ہیں اور کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرتیں آتی ہیں اور زمانہ چاہے لاکھ اسلام کا دشمن بن جائے مسلمانوں کا دشمن بن جائے لیکن مدد اللہ کی مسلمانوں کے ساتھ شامل حال ہو کر ہی رہے گی لیکن آج مسلمانوں کا مزاج خراب ہو چکا ہے مسلمان بھیک منگا ہو چکا ہے مسلمان فقیر ہو چکا ہے مسلمان حق کی بات لے کر باطل کو للکارنے کی طاقت آج ختم ہو چکی ہے مسلمان کسے زور دکھاتا ہے غریب پر مظلوم پر یتیم پر اپنے سے کمزوروں پر ارے طاقت دکھانا ہے اس مودی کے سامنے دکھا اڈوانی کے سامنے دکھا وقت کے پیرون کے سامنے دکھا وقت کے نمرود وقت کے شداد اور وقت کے حامان کے سامنے دکھا مالیگاؤں کے جو ملزمین تھے جن کو بم دھماک شبرات میں جو بم دھماکہ ہوا الزام میں گرفتار کیا گیا پانچ سال تک اس کی ماں کتنی تڑپی ہوگی پانچ سال میں دودھ پیتا بچہ کتنا بڑا ہو چکا ہوگا پانچ سال میں یسلسی دسویں کلاس پڑھنے والا کون سے ڈگری لے چکا ہوگا کتنے جنا سے نکل چکے ہوں گے آج امت کا کیا مزاج ہے مالی گاؤں میں جشن کا ماحول کیوں یہ لوگ واپس آ گئے ہم اس کے لیے نہیں دوسرا کام تھا کون ان کے ماؤں کے آنکھوں کے تارے کو چھینا تھا کون ان کے بچوں کے سروں سے سائے آتیفت اور سائے پدری شفقت کو چھینا تھا کون ان کی بیویوں کو بیوہ بنایا تھا کون ان کے گھروں کے سہاگ کو جاڑا تھا وہ دہشت گرد اسے کیپردار تک پہنچاتے اسے واسل جہنم کرتے اور ان کے خون سے ان کے گھرانوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرتے مزاج بدل چکا ہے چھٹ گئے بھی الحمد شکریہ مطلب یہ نئی پٹنا ایک نعمت ہے مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا اس ملک میں رہتے ہوئے پٹیں سڑے گلیں جیلوں میں جائیں اور عمران جو کپوارا ضلع کشمیر کا رہنے والا ایرو ایروٹیکل ایک جو ہے وہ محکمہ ہے وہ ایک تعلیم شعبہ ہے جس کے اندر اعلی نمبرات جس نے پائے اور دلی کے اندر ایک ایئر بیس جو ہے کارخانے کے اندر وہ کام کر رہا تھا اس نے بڑے سپنے دیکھے تھے کہ میرا گھر ایسا ہوگا میرا گھر آشیانہ ہوگا اچانک رات کے ڈیڑھ دو بجے ایک جو ہے دستہ اس کے گھر پر دھاوا بولتا ہے اور گھر کے اندر رکھے ہوئی وہ ساڑھے چار لاکھ کی رقم جو مکان خریدنے کے لیے تھی اس وہ رقم لے کر اس کو کہتا ہے کہ آپ کو تھانہ چلنا ہوگا کچھ انکوائری آپ سے کرنی ہے اس کے بعد دوسرے تیسرے دن اس کو کہا جاتا ہے یہ بیاگ اٹھا لے وہ بیاگ اٹھاتا ہے پھر ایک میدان ہوتا ہے ایک درخت کے سائے کے اندر ایک دوسرا آدمی ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں بیاگ ہوتا ہے یہ بیاگ اسے دیتا ہے اور دونوں کو کہا جاتا ہے بھاگو بھاگنے لگتے ہیں کیمرے والے شوٹنگ کرتے ہیں پولیس والی کہتی ہے پکڑو پکڑو لشکر والوں کو پکڑو لشکر طیبہ والوں کو پکڑو پھر دونوں کو پکڑا جاتا ہے اور دوسرے دن ٹی وی کے اندر دکھایا جاتا ہے کمانڈر ان چیف بڑا ان کا منصوبہ تھا نائن الیون کی طرح یہ پارلیمنٹ ہاؤس کو ہیلی کاپٹر سے ہائی جہاز سے ٹکرا کر یہ چور چور کرنے والے تھے انٹیلیجنس کی تعریف پولیس محکمے کے جھنڈے بلند اور پھر ان کو وہ مارا وہ پیٹا کہ ندیوں کا گت ختم ہو جائے آنکھوں کی بینائی چلی جائے وہ باپ پوری پراپرٹی بیچ بیچ کر کہاں کپوارا کہاں کشمیر اور کہاں دلی کا کوٹ آتے جاتے آتے جاتے وہ راہ حق کا وہ غازی بن جاتا ہے انتقال اس کا ہو جاتا ہے ماں بیمار ہو جاتی ہے گھر کا سکون اجڑ جاتا ہے بیل نہیں ملتی ضمانت نہیں ملتی یہاں مظلوم کو ضمانت نہیں ملے گی یہاں مظلوم کی حمایت نہیں اور پھر اس کے بعد پانچ سال کے بعد سپریم کورٹ کے اندر بڑی جائیداد کروڑوں کی جائیداد داؤ پر لگنے کے بعد فیصلہ یہ آتا ہے کہ عمران کو جو گرفتار کیا گیا تھا وہ غلط گرفتار کیا گیا تھا اور اس جملے سے کیا مرا ہوا باپ زندہ ہو جائے گا کیا اس جملے سے اس کی ماں کی صحت واپس آ جائے گی اس عمران کو اگر دنیا وہ نوکری والے پانچ سال کے بعد دوبارہ نوکری میں لے لیں گے وہ عمران جسے میڈیا کے اندر لشکر طیبہ کا کمانڈر بتا کر پارلیمنٹ ہاؤس پر نائن الیون کی طرح حملہ کرنے والا ایک جو ہے دہشت گرد بتایا گیا کیا دنیا کی کوئی کمپنی یا دنیا کا کوئی کارخانہ اسے اپنے یہاں ملازم رکھے گا زندگی برباد کر دی گئی اب کیا ہے عمران کے گھر آنے والے خوش ہیں ہمیں عمران مل گیا احساس کم کمتری میں آج قوم جی رہی ہے جس نے عمران کی جورو کا سواغ گزاڑا جس نے ان کے بچوں پر یتیمی کے ماڈل بادل منڈلائے اور جس نے اس کو دار تک پہنچانا اور ان کے خون سے اس خاندان کی آبیاری کرنا صحیح معنوں کے اندر عدل ہے انصاف ہے اس کے برخلاف کرناٹک کا چیف منسٹر سابق بنگلور کے سینٹرل جیل میں جاتا ہے وہاں اس کی بہو بیٹیاں ملاقات کے لیے آتی ہیں وہاں کا ڈی آئی جی ان کو منع کر دیتا ہے کہ نہ یہ ملاقات کا وقت نہیں چوبیس گھنٹے کے اندر اس ڈی آئی جی کا ٹرانسفر کرا دیا جاتا ہے اور دوسرا ایسا ڈی آئی جی جو اس کا پیر داپتا ہے پچیس قیدیوں کو اس کی خدمت پر لگاتا ہے پچیس ہزار کا کولان والا بیڈ اسے سونے کے لیے دیتا ہے اور پھر ایک جو ہے ٹوینٹی انچ کا L C D T V چوبیسوں گھنٹے V C R C D player اس کو دیتا ہے اور چوبیسوں گھنٹے یہ ہے ظالم جس نے کروڑوں روپے قوم کے گھٹالے کیے زمینوں کے گھٹالے کیے اور امانت اور دیانت کی شپت لے کر پارلیمنٹ کے اندر جب چیف منسٹر جب یہ ودھان سبھا میں چیف منسٹر بنا ہوگا تو اس نے اپنے دیویوں کے دیتاؤں کے نام لے کر رامائن مہا مارک پر یا اس کی مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر اس نے شپت لی تھی کہ اس نے کہا تھا میں قوم کو دھوکہ نہیں دوں گا میں قوم کا الو سیدھا نہیں کروں گا لیکن آج کیا ہو رہا ہے آزاد وہ گھوم رہا ہے اور عمران ہاشمی جیسے لاکھوں عمران گٹ گٹ کر سلاخوں کے پیچھے مر رہے ہیں ابھی میں آ رہا تھا دلی سے دارلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب بستوی بڑے قدیم استاد ہیں اور بڑی خدمات ہیں ہندوستان ہماری بنگلور میسور کرناٹک کی سرزمین پر تشریف لا رہے تھے میسور میں حضرت کا پروگرام تھا میں حضرت کے بیٹے کا واقعہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں آپ کے فرزن ہیں مولانا نور الہدا صاحب وہ مدرسے کے سلسلے میں رمضان میں ہر رمضان تقریباً وہ انگلینڈ جاتے ہیں انگلینڈ تو بیل گاڑی سے نہیں جایا جاتا ہوائی جہاز سے جایا جاتا ہے ہوائی جہاز کے اندر بیٹھے پوری تیاری ہو چکی تھی ہوائی جہاز ٹیک آف ہونے کے لیے باقی تھا ان کو کیا سوجی پتا نہیں کہ انہوں نے فون اٹھایا اور اٹھا کر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ہوائی جہاز اڑنے والی ہے اور ہم بھی اڑنے والے ہیں ایک محاورہ تھا یعنی ہوائی جہاز اڑے گی تو ان کو چھوڑ کر اڑے گی یہ یو پی زبان کا ایک محاورہ تھا کہ ہم بھی اڑنے والے ہیں اب پاس میں یہ دنیا ڈرپوک ہے ڈرپوک ایک مرتبہ صرف کھٹی ڈکار لے کر دیکھو بھاگے نہیں تو پھر پوچھنا اس کو مارنے کے لیے ڈرون تیارے کی ضرورت نہیں کیمیکل ہتھیارات کی ضرورت نہیں کہو اللہ اکبر آواز سے نہ مرے پھر دیکھ لینا نبی کا نام لو نہ مرے کعبے کا نام لو یہ ڈکار سے مر جائے گی فون میں کہا ہوائی جہاز اڑنے والا ہے ہم بھی اڑنے والے ہیں دعا خیر کی دعا کی بند کر دیا اتنی بزدل قوم فوراً ایئر ہوسٹس کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ صاحب اس کے پاس بم ہے اور اس نے کہا ہے کہ اب ہوائی جہاز اڑ جائے گا بم سے بم کا لفظ استعمال نہیں کیا فوراً ٹیک آف ہونے والے ہوائی جہاز کو واپس رن وے سے بلایا گیا اور اس کو کھڑایا گیا اور انٹیلیجنس پولیس کا محکمہ آیا ہتکڑیاں ڈالی گئی سامان اٹھایا گیا انصاف کا تقاضا کیا تھا کیا تھا پوچھتے حضرت کتنی مرتبہ آپ نے سفر کیا اتنی مرتبہ پاسپورٹ میں ذکر ہے ذکر ہے سامان کی تلاشی ہوئی ہوئی ہے پھر سامان کی تلاشی ہاں سامان کی تلاشی ہاں جس نمبر کو آپ نے فون کیا آج تو فون ریکارڈ مل جاتا ہے کیا وہ کوئی دہشت گرد وہ دارلوم دیوبند کا استاد ہوگا جس سے دعا کی درخواست کی تو ہر چیز سے پتا چلو بھائی اگر ہم بھی اڑ رہے ہیں یہ اگر لشکر طیبہ جیش محمد کو کہتا اس کے کسی کمانڈر سے تو وہ مانا سمجھا جاتا لیکن دارلوم دیوبند کے ایک بزرگ استاد کو دعا کی درخواست اپنی ماں کا آشیواد اپنی ماں سے دعا سمجھا جا سکتا ہے بغیر سمجھے آنکھ پر پٹی باندھ کر ہتکڑی لگا کر تہاڑ جیل کو بھیج دیا گیا سمجھ گئے اگر یہ دارلوم دیوبند کے فرزن کا بیٹا نہ ہوتا الرحیم صاحب دارلوم کے استاد ان کا بیٹا نہ ہوتا اگر اس کا تعلق خاندان مدنی سے نہ ہوتا اگر ان کی رسائی مولانا محمود مدنی تک نہ ہوتی اللہ میں کہہ رہا ہوں اب تک خدا جانے جیسے مرغی انڈے دیتی ہے انڈے دیتی ہے کتنے انڈے دے کر کیسے منا کر اب اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں کر دیتے لیکن فوراً مولانا عبد الرحیم صاحب کو پتا چلا تو آئے مولانا محمود مدنی کو فون ملایا انگلینڈ میں تھے کہا کہ انگلینڈ کا نمبر چاہیے بڑی ہنگامی ایمرجنسی صورت حال ہے انگلینڈ کو فون کیا گیا مولانا محمود مدنی نے وزیر داخلہ ہندوستان کے فون کیا کہا اپنی ضمانت پر اپنے دستخط کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ تم اس کو رہا کرو ایک فون پر مولانا نور الہدا صاحب کے چوبیس گھنٹے بیچ چکے تھے ان کو وہاں سے رہا کر دیا گیا ان کے تعلقات سے ہو گئے اگر یہ فون نہ کرتے اگر یہ اثر و رسوخ استعمال نہ کرتے ایسے کتنے نور الہدا ہیں جو ایک کال کی بنیاد پر کال کوٹری کے اندر زندگیاں ان کی برباد ہیں اور ہزاروں کیس لیے ہوئے کروڑوں اربوں کھربوں کا گھپلا جن کے ہاتھ خون سے رنگین ہیں گجرات کا مودی ڈھائی ہزار مسلمانوں کے خون کا قاتل مسجدوں کا شہید کرنے والا آج ننگا گھوم رہا ہے بابری مسجد کے خاطر آج ننگے گھوم رہے ہیں ظالم کو بیل مل رہی ہے اور مظلوم کو جیل مل رہی ہے اور مسلمان اتنا احساس کمتری کا شکار ہو چکا ہے کہ دس سال بعد نو سال بعد جب آتا ہے اس کا بیٹا بھائی بس وہی کہ میرا بیٹا آ گیا کرنا کیا ہے کس نے میرے بیٹے کے نو سال برباد کیے کس نے اس کی بہو کی زندگی کو اجاڑا کس نے ان کے بچوں پر جو ہے یتیمے کے سائل لائے اب کس کو کوئی فکر نہیں دنیا کا طلبگار عذاب میں مبتلا رہتا ہے اور آخرت کا طلبگار جو کرنا ہے وہ کر چکا ہوتا ہے یہاں کی عدالتوں کے دروازے کھلے سیکولرزم ملک جمہوری ملک عدالت کے ذریعے سے قانون کے ذریعے سے جو کاروائی جو حکمت عملی جس وقت جیسا کرنا کیا وہ نہیں کر سکتے تھے اور اگر کرتے آج ہندوستان کے اندر یہ صورتحال ہوتی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے ہم اور آپ سپاہی بنیں گے مجاہد بنیں گے مال میں جان میں وقت میں ہر چیز کے اندر خیر و برکت ہے ہم نے سب کو پہچانا لیکن نہیں پہچانا تو دین کو نہیں پہچانا میں کہتا ہوں کم سے کم وہ منظر تو یاد کرو جب امت کی یہ بیٹی شہزادی مس جنت یہ لفظ بھی استعمال کرنا مس کا میں سمجھتا ہوں تو بہت اونچا بہت اعلیٰ مقام پانے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی ٹھنڈک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی نہ جب سات سال کی کم عمر کی بچی تھی جا رہی تھی تو ابو جہل نے ایک تھپڑ لگایا انگلیوں کے نشانات حضرت فاطمہ کے کلے پر پڑ گئے آخا نے اس منظر کو دیکھا سنا آخا کے دل پر کیا بیتی ہوگی یہ امت بنی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھپڑ کے بعد یہ امت بنی ہے آخا کے اوپر اوجھڑی ڈلنے کے بعد دونوں شہنشاہ دونوں جہاں کا شہنشاہ اس دنیا کا بھی آخرت کا بھی ساخی کوثر ہے شافی بحشر ہے لواء الحمد اس کے ہاتھ میں ہے امام الانبیاء ہے آج ایک بے بےکس مجبور بیٹی کہ ابو جہل وقت کا لئیم آپ کے تھپڑ مارتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو کے قطرے آ جاتے ہیں بٹیا کی اس حالت کو دیکھ کر آنسو کے قطروں کی لاج رکھو مسلمانوں پھر اس کے بعد غالباً ابو سفیان کو یا کسی کو بلاتے ہیں جو کافر لیڈر تھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیرا وقت کا حاکم اتنا نکمبا بن گیا اتنا ظالم کہ بچوں کے گال پر تھپڑ مارنے لگا کہا کہ بٹیا تم چلو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان اس لیڈر کے ساتھ گئی کہا جیسے اس حرامی نے تمہیں تھپڑ مارا ابو جہل نے تم ایک تھپڑ اس کے رسید کرو حضرت فاطمہ تزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک زور کا تھپڑ لگایا اور پھر اس کے بعد آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو دعا دی اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابو سفیان کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے یہ امت جو بنی ہے آخا کے تڑپنے کے بعد رونے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کے تھپڑ کے بعد میرا جو سفر ہوا تھا الحمدللہ بڑا کامیاب سفر سلطان پور کے اندر اور کلیئر شریف کے اندر جو پروگرام تھے اور بڑے بڑے ہمارے اکابر اساتذہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے بزرگان دین انہوں نے توثیق کی کہ آج امت کو گالیاں تم جانتے ہو گالیاں وہ جانتے ہیں اور تقریر آج سیڑھی ملے گی لے کر سننا ہم منافق نہیں ہے کہ جمعہ میں بیٹھے تو کچھ اور وہاں بلکہ وہاں جاتے ہیں تو اور زیادہ سختی کرتے ہیں اس لیے ہم کو یہاں پہ ڈیوٹی بھی کرنا ہے وہاں ڈیوٹی بھی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے ایک اور مرتبہ نہیں بلائیں مت بلاؤ جتنا کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں ہم پیٹ بھر کر گالیاں تو وہ جانتے ہیں تم جانتے ہو تو انہوں نے اس کی توثیق کی دعائیں کی سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ تعالی دیوبند کے فیض کو ان کے فرزندوں کے ذریعے سے عام فرمائے اسی سفر کے اندر پنجاب کے علاقے میں جانا ہوا جہاں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک پھر اس سے قریب بائیس کلومیٹر پر براس نامی ایک علاقہ ہے وہاں حضرات علیہ مسلط وسلام کی مزارات مقدسہ ہیں اس کو ہم نے دیکھا اور ان مزارات کا آنکھوں دیکھا حل باقی رہ گیا ہے انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ آپ کے سامنے سنائیں گے آج ہر شخص کا یہی رونا بیوی اور میاں بیوی کے جھگڑے یا تو زندگی میں خیر و برکت نہیں یا تو روزی کے اندر نحوست روزی میں خیر و برکت نہیں زندگی میں خیر و برکت گھریلو خوشحالی اور انکم کے اندر برکت اور عمل ایک اور وہ عمل کا جو عامل ہے نہ کوئی پیر نہ کوئی مرشد نہ کوئی جو ہے تاویز پلیتے والا دونوں جہاں کا بادشاہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک عمل دیا ہے دنیا آسمان قدموں کے نیچے اور یہ زمین اوپر اور سمندر کو آگ لگ سکتی ہے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا نبی نے تین خوشحالی کا ایک فارمولا دیا ہے زندگی میں خیر و برکت میاں بیوی کی کھٹ پٹ ختم اور انکم اور خوشحالی روزی کے اندر جو ہے خوشحالی تین کام فارمولا یہ اور مزارات انبیاء علیہ وسلاۃ والسلام کے کیسے ہوتے ہیں کیا صحیح معنوں میں پیغمبر ہندوستان کے اندر آئے تھے کیا ہندوستان کے اندر پیغمبروں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا کیا صحیح معنوں میں یہ مزارات ان کے ہیں اور پھر اس سلسلے کو جو پیغمبروں کا شوق جہاد ہے حضرت یعقوب علیہ السلاۃ والسلام کے بعد آگے کس نبی کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ شاء جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا دائی سپاہی مجاہد اور غازی بنائے اللہ دین کے لیے ہمیں قبول فرمائے منافقت سے بچائے اللہ دنیا کی محبت نکالے آمین باخردان الحمد للہ رب العالمین